سچ بات ہے مجھے تو اپنے مریضوں سے تعلق والوں سے اپنے اولاد کی طرح محبت ہوتی ہے جن یعنی کی کوئی تکلیف ہو اس سے مجھے تکلیف ہوتی آواز ٹھیک آ رہی ہے جی جی, جی؟ بیٹری میں لگائی ہوئی آپ دیکھیں جی آواز کیسے آ رہی ہے اب آواز کیسے آ رہی ہے جی آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے کن کو ٹھیک نہیں یار یاد کھڑا کریں کن کو آواز ٹھیک نہیں یار یاد کھڑا کریں آپ ٹھیک آ رہی ہے جی ہاں جی ہر دفعہ آپ کی آواز نہیں ڈالا ہمیں اپنے مریضوں سے اولاد کی طرح محبت ہوتی ہے ایک بات آپ لوگوں سے عرض ہے کہ دنیا کے معاملوں میں سارے کاموں میں اپنے ساتھیوں کا خیال رکھا کرو ظلم و ادوان چاروں طرف چھایا ہوا ہے اور اگر آپ نے اپنے ساتھیوں کا غمی شادی میں مصیبت میں مشکل میں ساتھ نہیں دیا تو میں دس دس گھنٹے کی تقریریں کروں اس سلسلہ نہیں پھیلے گا ٹھیک ہے نا جی میں جی۔ آواز کس کو نہیں آ رہی جی اب دیکھیں جیسا مضمون بیان کیا جائے اس کی آواز نہیں آتی پھر اس کو درست کریں نا جی اس کی آواز بہت تیز ہے آپ لوگ آگے ہوں ذرا جی قریب ہوں اب دیکھیں مسئلہ حل ہوا ہوتا تھا پھر مسئلہ پیدا ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی چل رہے آپ جی ہے عثمان صاحب آپ کو آواز آئی آپ آواز آئی کیا کام ہے بیٹھنے کا کیا فائدہ جی وقت دینے کا کیا فائدہ جی ہمارے آنے کا وقت دینے کا کیا فائدہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے جی بڑا افسوس ہو جاتا ہے جی اتنا خرچ کرنے کے باوجود اور انہوں نے کہا وہ اتنا خرچ اس سسٹم پر لگے اس کے لیے میں تیار ہوں بات سوچتا ہوں تو میں کیا کروں یہ لوگ یہاں بیٹھا کریں تو ان کاموں کو محسوس کیا کروں گا میرے ذمہ وہ ہو ان کی دوستی کی فکر میں میں لگوں میں کیا کروں جو ساتھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں صرف ایسے ہی حالات معلوم کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے بیٹھے تھے وہ جلدی اٹھ کر چلے جائیں گے ساتھی خیال خاص طور سے بیان کا گھنٹہ دینے کے لیے نہیں آئے ہیں ایسے ہی آئے اٹھ کر چلے جائیں گے بھائی سے آگے سے میں بات شروع کروں کہ آج مجھے ہے بہت غصہ ایک تو اس حبیب پرویز کے بیان پر ہے جو ہے کہ میں جامع میں پر آپریشن کرنے والوں کو سلوٹ کرتا ہوں ایک مجھے اس پر بڑا غصہ ایک میراٹک کا مریض اس جا کر وہاں کے حالات ظلم کے مجھے سنائے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے اس پر ظلم کیا اس پر مجھے بڑا غصہ ہے بیان میں وہی مضمون شروع ہو رہا تھا اٹک والوں کو ٹھیک کرنے کے لیے میں دس لاکھ یوگا والوں کو لے کر آؤں گا انشاءاللہ یا ان کی نہیں ہوگی یا ہماری فقیریں نہیں ہوگی اور آج میں نے فکرا کو چین مارتے سنا کہ یا اللہ پہلا اخبار آئے گا پھر اتنا ظلم و ادوان کے بعد میں کچھ خون کے بعد بارہ جو بے بات آپ سرد کر رہا تھا وہ ایل کر رہا تھا آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں عرب کہاں اپنا جی اس کا تعارف کراؤ جی کھپانا آج میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے اس لیے میں چیز خراب ہوں یہ میرے مجھ سے دور ہے ویسے کو میں دو لاتے مارتا اس کو اس کا پیٹ کم ہوتا صرف آنے جانے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک تو بتائے نہیں ہوگا یا بھونگنے والے کو جب بھونگ جاتے ہیں جہاں لوگ ڈانٹ ڈبڑ کر لیتے ہیں مسئلہ حال ہو جاتا ہے مطلب میرے سمے سب الگ جلد میں پکڑ میں ہو بجلی کو رو رہے ہو آٹے کو رو رہے ہو یہ کانگریس کتے نہ ہوتے تو تمہیں روٹی کھانے کو ملتی آپ سے محرض یہ کر رہا تھا کہ غمی شادی میں تکلیف میں مشکل میں ساتھیوں کو نہیں پوچھو گے تو میرے دس گھنٹے کی تقریباً اس جذبہ نہیں پھیلے گا ہمارے اشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیروں سے معذور تھے دل کے بیمار دمے کی بیمار دل بیمار پھیپڑا بیمار میدے کے بیمار کانوں میں سنوائی نہیں یعنی اور شوگر کے بیمار اور بھائی میرے کے وفات ہوئی اس حال میں گاؤں میں میرے بیٹھے یہ میرا شہر تھا جس کے قدموں کی میں خاک تھا اور ایک جگہ نہیں ہر جگہ ساتھیوں کی مشکلات میں ان کی تکالیف میں ان کے لال میں دوست ساتھیوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا نصیب ہوا ان کو یاد ہے میں تبلیغ والے اپنے کام کرنے لگ رہا سے کہا کر دوں ڈاکٹر فرید صاحب کہ جیب میں اگر پیسے ہیں اور سیٹ ٹھیک ہے تو خوب خوب سواب کماؤ پھر چلو چلو کام کرو میرا تکلیف براہ پر آئی ان مرکز والا میں سے کوئی کر بات کا نہیں آئی جی ڈاکٹر صاحب صاحب اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ لوگ مجھے ٹوکیں اس سلسلے میں ان کے پاس تشکیل ہی نہیں ہے اس سلسلے کی ان کے پاس تشکیل ہی نہیں ہے اور تشکیل جو ہے فرید صاحب وہ تاریخ کے مرکزی فکر کی وجہ سے نہیں ہے اس وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے رات کی طرح کے جو شرائیں بن گئی مرکز میں اس کی وجہ سے ہے ہمارے گاؤں کے غریب آدمی تھا جماعت میں لگا کام کرنے لگا ذکر فکر سو بتائے وہ والا نے برکت کر دی روزی میں برکت کر دی مالدار ہو گیا تو مالیہ ایک آدمی تھا یہ جو ہوٹل والا ہے کیا نام ہے اس کا بار پہچانتے تھے نا یہ تو مالیہ آدمی تھا یوسف یوسف کو جو ہے تو الداد جو دکاندار تھا بڑا مضبوط لیڈر تھا اور اس اس کی والدہ کی تصدیق نہیں کر دی وہ بڑا دکھ ہوا آدمی نیا وقت لگایا ہوا تھا سیدھا رائے بن گیا اس میں وہاں اپنے بزرگوں سے مشورہ کروں تو وہاں مل گیا میری طرح بزرگوں کے ساتھ جیسے افزاب والے مفتی ہیں آج کل احجاب والے مفتی نکلے ہوئے یہ عام استعداد کا مسئلہ نہیں بتا سکتے اور کہتے ہیں میں نے فلایا سے مفتی کا کورس کیا تو پہلے میری طرح بزرگوں سے ملا تو میں نے کہا چھوڑو جی ہم نے تبلیغ والے لوگ ہیں معافی کرنی ہے اور کیا شر کریں کیا فساد کریں دفاع کرو اللہ آپ کو دے گا تو آپ وہ آخر مولانا صاحب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملا جو رائے بڑی کمیر ہو گئی ہم نے کہا فوراً جا کر عدالت کچہری میں کیس کرو اب سارے باقی میری طرح جو بزرگ ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اب مولانا صاحب کو تو بزرگوں نے مارا تو والے کیوں فریدا صاحب رائے گڑھ کے امیر بھائی گلواب آپ صاحب نہیں تھے رائے گڑھ کے امیر بران رائے پوری کے خلیفہ بران زکری صاحب کے خلیفہ ہاں جی، مہاراشٹر کے حوالے تھے یہ ہم خاص لوگوں کو پتا تھا جو دکاندار حالات کی وجہ سے وہ ان کو ویبس کیا ہوا تھا کسی آدمی نے انہوں نے کہا سیدھا خدا جا کر ظالم مقدمہ کر جب مقدمہ کیا پیشیاں ہوئیں اب خان صاحب ہمارے صاحب جب پیشیاں ہوئیں تب خان صاحب کو کس پڑے دورت تو رکی ہوئی تھی اب عدالتی کیس میں تو آیا ہوا تھا اب اس کا جرگا ہے جی صدا کرو جی سارے تبری والے حضرات سے سب پھر آ کر آ کر گئے تو پھر انہوں نے کہا پھر حضرت صاحب سے پوچھا صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا ہاں اس طرح ہے کہ آپ بٹھاؤ جرگا بٹھاؤ جگہ بٹھانے کے بعد فیصلہ کرو اب اس کی معافی کرو اگر آپ جو ہے تو اس طرح کے اقدامات نہیں کریں گے تھے تو لوگ آپ پر چڑھ کر آ جائیں گے ہمارے علاقے کے ایک آدمی تھا بڑا زمیندار بڑی زمین کا مالک بڑا کام کرتا تھا جماعتوں میں بھر بھرکوں میں کرتا تھا اور اس کے خلاف پورا پر پکڑا کیا لوگوں نے ایسا ہے لالچی ہے یہ ہے وہ ہے زمینوں کی فکر ہے یار ہمارا بستکلف دوست تھا میں نے کہا حاجی صاحب یہ کیا بات ہے لوگ کیا کہتے رہتے ہیں جی صاحب ذرا سادہ سادہ لو بھی تھا ابھی اس نے دیدی کی باتیں کی تبلیغ کی کی آسمان کی باتیں کی خوف خدا کی باتیں کی کہتا آدمی ملے ہوئے پھر پتہ ملے کہ نہیں ملے گا اسے کہ آپ کے ساتھ لگا زمین تو جو تھا اس کا کیا کریں گے وہ کہتے آدمی کو پہلے ڈراتا ہے دو جنل جنرل سے پھر آدمی کی زمین چھیننے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ مجھے اب ڈرا تھا کہ صاحب کیا بات کرتا تھا ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کا یہ مطلب ہے کہ میری ساری زمین پر قبضہ کر لیں اور ہم یہ کھائیں اور میں تبدیلی بن کر اللہ اللہ کرتے ہوئے ان کو معاف بھی کروں ان کی خدمت بھی کروں ان کے آگے پیچھے بھی ہوں پھر یہ خوش ہوں گے تو تو بتا میں سے کر سکتا ہوں ساری عدالت کے حوالے کر دوں یعنی اس نے ہی صاحب تھا اکبر علی اکبر صاحب اکاری صاحب کا ایک بیٹا ہے اور ایک ماسٹر اسکول میں نے کہا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں جی تو یہ سب نہیں کر سکتے کہ اپنے ساتھی نے گا سے پٹتے دیکھیں ان کا تکلیفیں اٹھاتے دیکھیں اور ہم کہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں سب حق ہوگا کہیں حق حق ہے ان کا ساتھ دینا ہوگا ٹھیک ہے نا جی؟ اس بات کو یاد رکھنا یہ ڈاکٹر سیاد صاحب کا جب والد صاحب کے وفات کے بعد بھائی کے ساتھ تنازع آئے گا زمین کی تقسیم وہ ان کو کہتا ہے کہ آدھی تم لو آدھی میں لوں ایک بھائی دماغی مریض ہے ایک کی وفات ہو گئی ہے بہنوں کو بوجھ میں فون لایا ہے آدھی تم لو اور آدھی میں لوں پورا ہنگامہ اس کے ساتھ دو آدمی ہم بیٹھے تھے گاؤں اس پر کوئی فائد نہ کریں اس زمانے میں دو آدمی اس کے ساتھ جاتے تھے جب تک کہ سارا تصویر نہیں ہوا جیسے میں نے کہا جو باپ کی بھائی وفات پا چکا ہے نا پاکستان کے قانون میں اس کا بھی ایسا ہے انہوں نے شریر کے قانون کو فانی قانون میں توڑا ہوا ہے اس کا بھی ایسا بنتا ہے اس پر تم ایک اپنا اور ایک ایسا مفاسدہ بھائی کا اس کا کیس ظاہر کرو تو لینا نہیں ہمیں شریر کے خلاف ایسا نہیں کرانا ہے جو بھائی وفات پا چکا اس کا ایسا والد صاحب کی میراث سے لیے جائیں وہ نہیں کرتے ہم لیکن جب اس کو اندازہ ہوگا کہ دو ایسے تو اس کو آ رہی ہے مفاسدہ بھائی کی اہلیہ اس کے نکاح میں مسجد کے پاس ہے تو اس کا تو سارا ایس ایس کو آ رہا ہے دو ایس کو آ رہے ہیں مجھے رہ جائے گا تیسرا پھر میں کیا کروں اگر مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی گیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب نے مجھے اس پر کہا ہوا ہے میں نے کیس دائر کیا ہے میری اس بات پر مولانا شاہ رحمۃ اللہ اللہ بہت خوش ہوئے ایسا ہی تھا نہیں جب وہ بھائی اس نے دیکھا کہ اب تو دو ایسے میرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو وہ شریر پر آ گیا جب ان کے شریر کے مطابق فیصلہ کرنا اور سب بہنوں کا ایسا دینا ساری بات مان لی ہم نے کہا ہاں بس ٹھیک اب آپ کے ساتھ صلاح کرتے ہیں اب ساری بات کا تصویر ہوگا ساری بات کا فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے تو باعث میں یہ جب خان کے سمنے کو کھولنا چاہتا تھا نا پروفیسر ہزمت ایسے ہی وائس چانسلر خان میں کھولنا چاہتا میں دو طلبا کو بھیجا ایک کا نام تھا مدر سجاد اب مجھے سیٹ ایک تو کٹ چھ فٹ تھا اور وزن دو من تھا ارکے تو نہیں کر سکے لیکن جہاں جاتا تھا اگلے آدمی پر روپ اگلے آدمی پر لرزہ تاری ہو جاتی اور آواز بھی اس کی طرح گزار تھی ایک اس اور دوسرا لڑکا کیا میں نے کہا اس طرح کرنا کہ وائس چانسلر کے دفتر کو جا کر پی ایم اے کسی سے اجازت نہیں لینی ہوگی سیدھا دروازہ کھول کر اندر جاؤ گے اور میں جا کر کھڑے ہو کھڑے ہونے کے بعد کہو گے کہ میں فلانا ہوں اور ابھی جو الیکشن ہوا تھا دو سو مجھے ووٹ ملے تھے اور اگر تم سنیما کھولنا چاہتا ہے نا یہ تب کھولے گا جب یہ دو سو دو سو لاشیں یہاں گر جائیں گے اس کے بعد تو کھولے گا اور میں نے کہا پھر زیادہ بات نہ کرنا فوراً اس بات کو کہہ کر واپس نکل کرانا کیونکہ میں نے کہا ایک تو ہے نومر لڑکا ہے تو وہ تو بہت ہوشیار آدمی ہے ساری دنیا کو ہوا کہ اس نے اس کو گرفتار کروا دیا یا باتوں میں اس کو متاثر کر دیا پھر کیا ہوگا آدمی میرے ہاتھ سے بکٹ جائے گا میں نے کہا دوسری بات نہ کرنا بس وہ گیا اس کے اندر جیسے جا کر اس نے کہا دراز ماں ملے دے لیکن کہ میں دس اٹھنا دس اٹھنے رستی زہر سلیمان غیر اخلاص ہے یہ دو سے لاچی نے ما زبر دو مگر غیر اخلاص ہے السلام علیکم دان لال یہ دو سو لاچے میں گراؤں کا تب تو سننا کو کون ہوگا اسے بلایا ساری پارٹیوں کو اس نے کہا خدا کے لیے خدا کو رہ تک بولے خدا کو کریے میری شروعات نہ اتارو میری بےزتی نہ کراؤ یہ مولوی جائیں تو نے نگر دو سو لاشی کرائیں پھر کیا ہوگا تباہ کرو اس کو بند کرو وہ دن آج نے نہیں کھولا اس عیسائی نے پہلے گردیا بنانا چاہا اس وقت گردیا بنا بنا رہے تھے اس کے لیے میں کیا مولانا صاحب سے مشورے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھ سے مجھے بتایا ہوا تھا کہ برفردار بعض اوقات اس طرح ہوگا حالات ایسے ہو جائیں گے کہ میں آپ کو واضح بات نہیں کہہ سکوں گا کیونکہ بعد میں مجھے مقدمہ میں پیش کرنا پڑے گا مجھے کشمیر دھیان دینا پڑے گا جھوٹ میں بولنے سے پرہیز کرتا ہوں تو میں بعض اوقات واضح بات آپ سے نہیں کہا کروں گا میں کوئی رمض بولوں گا اس پر آپ سمجھ لیں پھر فیصلہ کیا کروں گا میں کہا ٹھیک ہے جی میں کہا کاغذ بنایا صاحب وہ گرجا بنانا چاہتے ہیں عیسائی یونیورسٹی میں آنے کا برفدار ہمارے بزرگوں نے اس کا نام رکھا تھا گر جا یعنی گر جائے اس کا بزرگوں نے نام رکھا تھا گر جا گرجا والے ساری پولیس اور سی آئی ڈی اور یہاں پھرتی رہی اور شاہین باز گئے اور آنے وہ ملے میٹ کر کے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بتانے کا ڈاکٹر صاحب جس وقت دیوار کو گراتے تھے اللہ اکبر کہہ کر تو پتہ نہیں وہ دیوار چیز بھی بنی تھی کوئی سیمنٹ سے کہاں تھا کہتے کہاں تھی ایسے گر رہی تھی میں نے بس بتا رہا اللہ تقبیر گرا رہا تھا کیوں نہیں گرا رہا میں کو نہ تقبیر گرا رہا تھا تو نہیں گرا رہا تھا سبحان اللہ جب قادیانیوں کی تاریخ چلی نا کسان چرتر کی تاریخ چلی ہے جس ان کے خلاف فیصلہ ہوا ہے ایک یونیورسٹی میں جب وہ اللہ پاک اس کو کرنا چاہتا تھا اس یونیورسٹی میں جب بات آئی تو پہلے اسلامی کے والوں نے جلوس نکالا لیکن چالیس پچاس آدمی جمع کر سکے اور پھر پھرا کر واپس آ گئے کچھ نہ ہوا آپ دوسرے دن سب جگہ جو ہے تو بے چینی ہے اور لوگ اٹھنا چاہتے ہیں اور یہاں کی عظیم قوت جو تھی تو ہمارے مولانا شاہ رحمت اللہ علیہ کے لوگ تھے وہ بار بار آ کر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں میں نے کہا بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ مولانا شاہ صاحب تبدیل کے امیر ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں وہ تو گئے ہوئے ہیں بحرین گرمی ہے بہت شدید وہاں گئے ہوئے کہ مولانا کے بدوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے بیمار تھے ان کے پاس ان کی خدمت کے لیے گئے ہوئے ہیں اور تبدیل کا پیچھے کام جہاں سنبھالتے ہیں ازل وزیرستان والا میری تو کوئی حیثیت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں میں نے رات کو خواب دیکھا مجھے آواز امر ہوا مجھے آواز امر ہوا ما كان محمد نبا ما كان محمد نبا رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين خاطمند اوہو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں اوہو کیوں کہ آگے جو خاتم النبیین کی بات جو ہے اس پر جان دینی ہے رہے ہوں وہ خواب کی واضح تعبیر آ رہی تھی چھاتی ہمارے جائیں گے صبح میں اٹھا تو میں نے میں نے تو فیصلہ کر لیا کہ انشاءاللہ شاء آج میں لوگوں کو گے اتنے بار بڑا ایسا صاحب زوری صاحب سب کے امیر تھے ان کو فوراً اطلاع ہوئی کہ اب حالات پاکستان کے تجربوں ہو گئے آپ فوراً آئیں اور جگہ پر بیٹھے آپ بیماری بیماری جو جان جاتی ہے تو جائے ارے بل پشاور میں آ کے فوراً مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ کیا حالات ہیں میں نے کہا حالات یہ ہیں اور اس اسلامی میں طلب والے نکلے تھے لیکن کوئی تاریخ نہیں چلی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی بارہ دوسرے دن میں نے لوگوں کو نکالا ہے تو کیوں ہمارے لوگ نکلے ہیں ہر طرف آگ لگ گئی ہے اب آپ فرمائیں کیا فرماتے ہیں وہ انہوں ان شاء اللہ دیکھیں گے دوسرے جو لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت مولانا اشرف صاحب جو ہے تشریف لائے ہوئے ہیں اور اب ان سے فیصلہ کن بات لیتے ہیں سارے طلبا جمع ہوئے وہاں پر جمع ہوئے میں بھی گیا تو مولانا صاحب نے سنایا تھا یہ تاریخ جو ہے بہت آگے جائے گی اور عدالت کی جو ساری باتیں آئیں گی اس میں جو ہے بیان دینے پڑیں گے قسم اٹھانی پڑے گی تو میری بات وہی ہے کہ میں جھوٹ بھی نہیں بول سکوں گا اور کس میں نہیں کسی کر سکوں گا بعد میں مجھے رمض کے طور پر کہہ دیا کہ یہ لوگ جائیں میں ان کو ساتھ دیا ہے ساڑھے چار سوسرے پر گھر پر ساتھ لے کر آتا کہ طلباء کو میں نے غازی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آلات سنائے جب آلات سنائے نا تو مدد جاؤ یہاں تک طلبا جو آئے نا تو ان کو ایسی آگ لگی کہ ان کا ہاں ہاں جا سے خبر آ نا اور سو کر وہ جو نکلے ساری انسٹی پشاور سے سارا دمن بالا ہو رہا اور حکومت نے ایف سی کی ساری بھیجی پکڑا مارا ان کو گرفتار کیا سر پھٹے ان کے متھرے کے جیل میں سرکی میں غربی تھانے میں چار اتراکھنڈ کو گرفتار کر کے لوگوں کو ڈال تلا بات یونیورسٹی کے طلبا کو جب پتا چل یہ سارا گاموں کے جو طلباء رہ رہے تھے وہ اٹھے تو پہلے پہلے اس میں نہیں گئے اس میں رات کو سرکاری جو ڈی ایس کی کھڑی ہوتی یونیورسٹی میں نہ جا کر جیسے کہ ڈرائیوروں کو جگایا اور دو تھپڑ کو مارے چادیوں سے لی اور بسوں میں سوار ہوئے اور سب تھانوں پر جا کر دھاوا بولا میں نے اور ان کو اندازہ ہوا کہ اتنی تفریح آئی ہے کہ کتنے آدمیوں کو مارے مار نہیں سکتے ہیں سب کو آزاد کرنا پڑا آ کر مجھ سے ملے شیر کا سر پھٹا ہوا تھا مسرا تھا آج ہمارے سپیم انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے فرانس کھیل تھا کر آج ہے پہ انیس کی بیس گریڈ میں وہاں پر بیٹھا ہوا ہے عبد السلام کا یا پروفیسر پی ایچ کا بڑا بڑا سائنٹسٹ بنا ہوا ہے ایک والے میں براہ اٹھارہ گریڈ مل گیا اس زمانے میں تو میں سے کہا کرتا تھا کہ لیک ڈنڈے کھڑے لے لیک سر مات کڑو ہر جگہ کھڑے گلے گلزار کڑی ہے باغو باہر بار کڑی ہے اس پتہ نہیں لگی درتا تو ہو یہ نہیں تھا اس کا کیا نام تھا جو سب بھی رہا پاکستان کا استعمال صاحب کیا نام تھا ان کا تارڑ رفیق تارڑ صلی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے تو تاریخ میں کام کر رہا تھا اس کو نے گرایا کے گلے پر اس طرح چلایا اللہ نے بچا لیا کیا صاحب کو خبر ملی شاہ صاحب نے مارا پیر زمین پر اور چیز پاکستان کی صدارت کی دعا مانگی اللہ نے بٹھایا اس کو ہاں؟ شاہ صاحب تو اونچی بہت بڑی اونچی شخصیت تھے میں جب گیا ہوا تھا تو ایک جج ہوتے تھے ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے جج بشیر جہانگیری صاحب نے کیا فیصلہ کیا تو وہاں ایک وکیل نے وسیع پاکستان صدر جوڑ کا جج ہے کہ اس کو ہمارے علاقے کے غریب آدمی ہے قابلیت سے جہاں تک پہنچا ہے پاکستان کے صدر کیسے بناتے ہیں اللہ کے یہاں سپریم کورٹ کا چیف جسٹر بنا وہ صدر کہیں گیا اور صرف دو کے تین دن صدارت کی اترا جی ریٹائرمنٹ میں کبھی کبھی ایسا دن ہوتا ہے طبیعت گرمی ہوئی ہوتی ہے کچھ بات جان آپ کو سنا لیتے ہیں اور صورت حال یہ ہے میرے بھائی کہ ایک سو اللہ تعالیٰ کی ذات الجلال کے نام پر اور حضور صلی اللہ کی نسبت پر جان دینے کی نیت کر کے بھائی چھوٹوں کے کی جان دینے کی نیت نہیں کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مال جان اپنے وقت کو خرچ کر کے اپنے ساتھی کی مدد کرو گے اس پر بیٹھ ہوئی کہ نہیں ہوئی ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو باغ و بہار کرے گلو گلزار کرے یا اللہ کو سب کے گردنوں پر چڑھا کر رکھے یا اللہ ہماری ساتھی کے ساتھ جاتی کی اٹک والوں میں یا اللہ اپنی گرست کو لے رہے اپنی گرست کو لے رہے لائیں اپنی گرست کو لے رہے لائیں یا اللہ اپنی گرست کو لے رہے

صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ

Krishna Krishna Krishna را نہاری چنداندال

من جا من جا میرے